مومن بار بار توبہ کرنے والا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مومن کے کچھ گناہ ہوتے ہیں جو اس سے وقتاً فوقتاً سرزد ہوتے رہتے ہیں یا کچھ گناہ ہوتے ہیں جو وہ کرتا رہتا ہے اور تب تک نہیں چھوڑتا جب تک دنیا کو نہ چھوڑے حقیقت یہ ہے کہ مومن کو پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے کہ وہ بارہا گناہ میں مبتلا ہوتا ہے بار بار توبہ کرتا رہتا ہے بار بار بھولتا رہتا ہے جب اس کو توبہ کی یاد دہانی کرائی جائے تو قبول کرتا ہے یا جب اسے اللہ یاد دلایا جائے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے یعنی توبہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق وان المؤمن توابا نساء إذا ذكر ذكر موت نہیں توبہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ وہ اگر نیک ہے تو مومن ہے کہ وہ خیر میں اضافہ کرے اور اگر وہ برا ہے تو ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرے عن حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن طاطب